جدید قانون جنگ کی تدوین اس باب میں جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کے مطالعے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جنگ کے عملی پہلوؤں میں سے کسی پہلو کو بھی ایک مضبوط قانون سے منضبط کیے بغیر نہیں چھوڑا ہے اس نے جنگ کے وہ تمام وحشیانہ طریقے جو دنیا میں رائج تھے بیک قلم موقوف کر دیے جنگ اور متعلقات جنگ کے متعلق نئے مہذب قوانین وضع کیے کچھ پرانے طریقوں کو وقت کی روح کے لحاظ سے ایک بدلی ہوئی شکل میں اگر باقی رکھا بھی تو ان کے اندر تدریجی اصلاح پذیری کی ایسی لچک پیدا کر دی کہ زمانے کی ترقی اور حالات کے تغیر اور انسانی افکار کے نشو و نما کے ساتھ ساتھ ان میں خود بخود اصلاح ہو جائے اسی طرح کچھ نئے اصول بھی وضع کیے جن میں ترقی کی ایسی صلاحیت رکھ دی کہ ہر زمانے کی ضروریات کے مطابق ان سے فروئی اور جزئی احکام نکالے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک ایسا نمونہ عمل چھوڑ گئے ہیں جو روح شریعت کو پوری طرح ظاہر کرتا ہے اور اس روح کو پیش نظر رکھ کر ہم ہر نئی پیش آمدہ صورت میں یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اسلام اس میں عمل کا کون سا پہلو اختیار کرے گا قرون اولا میں فقہا نے اسی مواد سے ایک مکمل ضابطہ قوانین جنگ مرتب کیا تھا جو صدیوں تک اسلامی سلطنتوں میں رائج رہا مگر اس زمانے کے قوانین جنگ آج کے حالات کے لیے کافی نہیں ہیں بہت سے فروح اور جزیات جو اس زمانے میں مستمبت کیے گئے تھے آج بیکار ہیں بہت سے نئے حالات جو دور جدید کے حربی طریقوں اور تمدنی تغیرات کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں ان کے بارے میں فروعی احکام قدیم کتب فقہیہ میں موجود نہیں ہے اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اصل ماخذ یعنی قرآن مجید اور احادیث نبوی کی طرف رجوع کریں اور ان میں جو اصول و فروغ موجود ہیں ان سے اپنی آج کی ضروریات کے مطابق ایک ضابطۂ قانون مدون کر لیں اس جدید قانون کی تدوین اس طریقے پر ہونی چاہیے کہ جن مسائل میں فروغ کی تفصیل ہم کو قرآن و حدیث سے ملتی ہے اس کو بجن سے ہی باقی رہنے دیں جن مسائل میں صرف اصول ملتے ہیں اور فرو نہیں ملتے ان میں شریعت کی روح اور علماء صلف کی تصریحات اور موجودہ عہد کی ضروریات کے مطابق نئے فرو نکالیں اور جن مسائل میں شریعت نے ہم کو ترک اور اختیار کا حق دیا ہے ان میں ایسی چیزوں کو ترک نہ کہ حرام و ناجائز کر دیں جنہیں موجودہ عہد کی دنیا چھوڑ چکی ہے اس کام میں ہم کو نہ تو فقہ قدیم کی لکھی ہوئی کتابوں پر کلی انحصار کرنا چاہیے اور نہ ان سے بالکل بے نیاز ہو جانا چاہیے ان بزرگوں نے جو کچھ محنتیں کی ہیں وہ نہ تو محض بیکار ہیں کہ ہم ان کو ردی سمجھ کر پھینک دیں اور نہ اصول شریعت کی طرح اٹل ہیں کہ زمانے کی ضروریات کے مطابق ہم ان کو بدل ہی نہ سکیں ان دونوں طریقوں کے درمیان ہم کو ایک متوسط طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ان کے مجھ تحیدات میں سے جو چیزیں ہمارے موجودہ عہد کی اسپرٹ کے مطابق ہیں ان کو ہم باقی رکھیں اور جو ماضی کے ساتھ پرانی ہو چکی ہیں ان کو چھوڑ کر براہ راست اصول شریعت سے فرو اخذ کریں مثال کے طور پر قرآن و حدیث میں ہم کو اسیران جنگ زخمیوں اور بیماروں اور غیر جانبداروں کے حقوق اور فرائض اور ایسے ہی دوسرے مسائل کے متعلق صرف اصول ملتے ہیں فرو کی کوئی تفصیل نہیں ملتی اس عدم تفصیل اور بیان اصول پر اکتفا کے معنی یہ ہیں کہ شریعت ہر زمانے کے مسلمانوں کو یہ حق دیتی ہے کہ اپنے عہد کی ضروریات کے مطابق خود فرو اخذ کر لیں لہٰذا ہم کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ان فرو کے لیے پانچویں اور چھٹی صدی ہجری کی لکھی ہوئی کتاب فقہ کی طرف رجوع کریں اور ان میں جو کچھ تفصیلات ملیں ان کو بلا تعمل قبول کر لیں بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ خود اپنے زمانے کے حالات کو دیکھ کر ان اصول شریعت سے ایسے قوانین مستمبت کر لیں جو موجودہ حالات کے لیے مناسب ہوں بلکہ شریعت ہم کو یہ حق بھی دیتی ہے کہ موجودہ رائج الوقت قوانین جس حد تک روح شریعت کے مطابق ہوں ان کو ہم اختیار کر لیں اور زمانہ حال کی سلطنتوں کے درمیان جو مفاہمت ہو ان میں بھی احکام شریعہ کو ملحوظ رکھ کر شریک ہو جائیں اسی خیال سے میں نے اس باب میں شریعت کے اصلی ماخذ یعنی قرآن و حدیث سے وہ اصول و فرو نقل کر دیے ہیں جو ایک مکمل ضابطۂ قانون کے لیے مواد مہیا کرتے ہیں اس کے ساتھ جہاں جہاں علماء صلف کی تصریحات عہد جدید کی اسپرٹ کے مطابق پائی گئی ہیں ان کو بھی نقل کر دیا ہے اور ان مستثنیات کی بھی تشریح کر دی ہے جن کی ظاہری شکل کو دیکھ کر لوگوں کو اسلامی قانون کے اندر تناقض ہونے کا شبہ ہو سکتا ہے اب اس تمام مواد کو پیش نظر رکھ کر فقہ کی جدید کتاب الجہاد مرتب کرنا فقہائے اثر کا کام ہے